وقلت المرتدة البيع وقلت بالعقل مبارا وقلت مبارا في النار فعوذ بالله من السميع الشديد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم مطلق تعقيد أو بلا دار الإسلام کہ آج کا دن جو ہے اس دن دن کو عید الاضحیٰ کا کہا جاتا ہے اور اس اس اس دن دن دن دن کی کی کی کی بڑی اہمیت اور اور فضیلت ہے ہے جگہ پر اللہ اللہ رب رب العالمین العالمین نے نے قسم کھائی فرمایا العشر والشفع ان آیات میں کا جو تصویر تاریخ

آپ ہمارے اسلام کے اندر سب سے عظمت والا اور سب سے بڑا کچھ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ عظمت اللہ رکھتی ہو وہ جب اٹھا رہے یا آج ایک کا حکومت جو ہے اپنی تاریخ ایک لگا کرے یہ اسلام سب سے زیادہ عظمت والا دیش ہے پھر آپ نے سامنا ہے اس کے بعد یوم کا عید الاضحیٰ کے بعد یوم الحق

سب سے بہترین اور اللہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب دینے والا اور اللہ کو راضی کرا دینے والا سب سے بڑا عمل جو ہے ہمیں آپ کو یعنی کرنا اور وہاں پر آپ قربانی قربانی کی حضرت بیان کرتے کرتے ہوئے بتایا کہ کرنے جو جانور تم دبا ہو اس کا کوئی خود اور کے جسم کا کوئی حصہ بتا دیا تھا تمہارے بابا کیا ہوا قربانی کا جانور جو آئے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہاری سفارش کرتا ہوا اور تمہارے قوم کے ہونے کی شہادت اور قوانین دینے کے لیے جب حاصل ہوگا تو وہی سم کر کے گرو لیا اس طرح سے کام ہو کر کے آئے گا کہ اس کی نیند ہوگی وہ قرون ہے اگر قرون ہے وہ آشار ہے اس کے قسم کا ایک ایک بار موجود ہوگا وہ اطلاف جہاں تک کیا نکال آیا اس کے جو پھول ہوتے ہیں کام وہ بھی اس کے ساتھ لگے ہوگی اس لیے آپ نے فرمایا فقیر کی ہار نقصان ہے وہ ایسے اور ایسے میں خوشی محسوس کرو کہ اللہ اللہ نے تم کو بہترین بہترین عمل عمل توفیق دیا اور ساتھ ساتھ ہی یہ ہے لیکن کہتے ہوا شروع جاہریت میں دو لوگوں کا جب کون تھا جب جانور بنا کرتے تو جانور بنا کرنے کے بعد اس کا کون مشکل دنیا کے کفار اور مشکل کو سستا نہ رکھتے ہو جب جانور بنا کرتے اور اس کا کون پکڑا کھا لیتے پکڑ کرانا جمع کر لیتے اور لا کر کے اس کے اوپر فصل دے دیتے پورے اس کے بدن پر پورا خون جو ہے رگڑ کر کے گھر کر کے ڈرا لیتے تھے اس کو شدھ کر لیتے تھے اور یہ کہتے یہی ہماری قربانی کا طریقہ ہے یہاں تک گوشت جو ہوتا تھا وہ بھی لا کر کے اپنی مورتی کے سامنے رکھتے تھے یہ اپنی قربانی ہوا کرتی تھی یا یعنی گوشت بھی نہیں استعمال کرتے تھے وہ بھی کے سامنے تھے مورتیوں کے سامنے رکھتے تھے اور خون بھی مورتی کے بدل کر اور مورتی اللہ رحمدار جی نے بنایا جب اسلام آیا

جاہلیت میں کس طرح لے کے اور اس کے اپنے جانور کا کیا ہوا گوشت گوشت مورتی کے ساتھ رہتے تھے اور اس کے پور کو اس کے بدن میں لگاتے تھے اور جب واپس لے لے جا پر صاف کرتے تھے اور پھر اس کے بعد گوشت لے جا کر کے کھا ڈالتے تھے اور کے قربان سے کر دیا ہے اللہ کے کرتی ہیں اور غیر اللہ کے لیے نکلتی ہیں غیر اللہ کے کرتی ہیں غیر اللہ کے ان مالک کا دوسری طرف پھیر اور اپنے سر کو چھپا کر کے ایک آپ پر وہی ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے آپ نے سے ہاتھ میں شرم بالکل اور پینے کو آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھروں پر ابھی مجھے آپ کے ساتھ آیا کہ فرمائی کہتے ہیں اس چار کو جو عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الاضحیٰ

تمہیں تم کو دبا کر رہا ہوں اس لیے بچے تمہارا کیا میں کار نے قربانی کا بڑا سہارا ہے جب آپ نے کر لیتا ہے اپنے کو کچھ کر پھر ہم تمام لوگوں کو سے نواز پھر آدمی ہمیں شکر گزار بنائے اپنا ذکر کرنے والا بنائے ہمیں ہر مسلمان کی پریشانی کو دور پھر کا آدمی دنیا کے جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد کرنا جہاں مجبور ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کرنا اور جہاں وہ مقبول ہے اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرنا یہ حالی ہمارے مقدم کو انہوں نے حکمران کو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت پراپت کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کو وہی کام کرنے کی کوشش کرتی کرنا جس میں تیری رضا ہو جس میں تیری خوبصورتی ہو اور اتنا کرنا ہو کہ یہ کرا بہبودی ہو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین تعلیم تحریر کو صرف ہم بہترین